جچتا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار بولو جیسے میرے سرکار ذرا اونچا بولو جیسے میرے سرکار کو ہی بول تیرے جیسے میرے سرکار پڑے دیکھے پر جو دیکھے سب ان کے قدموں میں پڑے دیکھے جو دیکھے سب ان کے قدموں میں پڑے دیکھے سانم یہ گا ارباب باب نظر کوئی ایسا نمے گا رے بندے تو بہت مل جائیں گے پر آقا نہ ملے گا تاریخ اگر ڈھونڈے کسانی چیز ہے سایہ نہ ملے گا جیسے میرے سرکار ہے سارے کو جیسے میرے سرکار ہے والا ہمارا نبی سب سے بالا او والا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دھولا ہمارا نبی بول کے کونے نا تاج داتا جداروں کا آقا ہمارا نبی کیا خبر کتنے تارے کھیلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی دے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا ندی جن کے تلوں کا دھون ہے آدھے حیات ہے وہ جانے مسیحا ہمارا ندی مانگنے والوں ہم کو تو یوں چاہیے مانگنا اور کسی سے بھی کیوں چاہیے

کی بیت اللہ مجرے کو جھکا تیری ہے بکتی کے ہر بت ہر تھرا کر گر گیا کوئی جیسے میرے سرکار سب مل کر بولو جیسے میرے سرکار سارے کلیم اشتہار غضب تھا تو گرو کا سہارا سائے محمد گرو کا سہارا محمد جابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد کا سیرا پرندوں سے بالا بنائے خدا اور بسائے محمد تعجب کی جا ہے کہ پردوں سے بالا بنائے خدا اور بسائے محمد تماشا تو لگائے خدا اور بجھا محمد جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی بات سکھاتے ہیں سیدھی راہ چلاتے ہیں روح میں آسانی دے کلمہ یاد دلاتے مل مرکب میں بندوں تھپک کر میٹھی نیند سناتے اپنے بھرم سے ہم ہلکوں کا پلہ بھاری بناتے ہیں اپنے بھرم سے ہم ہلکوں کا پلہ بھاری بناتے ہیں لاکھ بنائے کروڑوں دشمن کون بچائے بچاتے ہیں بنی ہم آپ بگاڑے کون بنائے بناتے یہ کون بنائے بناتے یہ ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا ہم دلاتے پیتے ہم دلاتے ہیں رب ہے موت ہے گئے پاس پشکار کھلاتے ہیں رب ہے موت ہے گئے پاس پشکان کھلاتے ہیں سلیم بھارس سنم سلم سلم سلیم سنم سلم سے پار چلا ہیں باپ جہاں بیٹے سے بھاگ وہاں پر ہیں کو چھوڑی آپ کے بلاتے ہیں کل پر ساری کسرت یہ ہے جیسے میرے سلکار ہے نہیں کوئی نہیں کوئی مکان تمہارے لیے چنی چنا تمہارے لیے بنے تو جگہ تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں جا تمہارے لیے ہمارے یہاں تمہارے تمہارے لیے تمہاری چمک تمہاری تمہاری جھلک تمہاری مہک زمینوں پلک یہ سکہ نشان شمہ رے سما یہ سمجھو شہر یہ برگو شجر یہ بابو سمر یہ پیڑو سپرو کامت یہ روا تمہارے لیے جنو میں چمک چمن سمر چمن بھپن گیزائے ایسے ملن یہ امن و اما تمہارے لیے نہ بوڑھے امی نہ عرش پانی نہ لوہے موبی کوئی بھی کہیں خبر ہی نہیں جو ہم سے کھلے ازل کی نیہ تمہارے لیے وہ جھوٹ کیے یہ پیسے کیے وہ جھوٹ کیے یہ نام لیے زمانہ جیے جہاں میں لیے تمہارے لیے یہ اکرم میاں تمہارے لیے وہاں کا رب روانہ کیے یہ آپ میاں زمانہ پیے جو رکھتے تھے ہم وہ چاق چاہیے پورے بے بدا تمہارے لیے جو رکھتے تھے ہم وہ چاقو چاہیے یہ اس پورے بدا تمہارے لیے سال میلا میری پرتشا تمہارے لیے شہر سے بارہ میلا میری پرتشا تمہارے خلیل نجی مسیح سے کچھ سبھی سے کہیں کہیں بھی بنی یہ تو خبری کہ ہلکی پھیری کہاں سے کہاں تمہارے لیے یہ تو ہلکے پھیری کہاں سے کہاں تمہارے لیے کیونکہ بہودا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مکرما کر جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو جو یہاں نہیں وہاں نہیں یہ دیکھا کاری یہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے اشارے سے چار چیر دیا چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا گئے ہوئے دل کو اثر کیا یہ تابو تباہ تمہارے لیے جیسے میرے سرکار ایسا نہیں کوئی نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ایسا سل سل ہے تو کو ساز یہ حاصل تو حاصل ہے زمین کو اپلا ل تو گے حسلا نہیں کوئی کوئی نہیں کونگی کو تو تومبلتے پہ تو دے حضرا نہیں کوئی رنگ کا اس شان کا گنبد نہیں کوئی اس رنگ کا اس شان کوئی ارے گنبد تو بہت ہے گنبد تو بہت ہے گنبد تو بہت ہے مگر مزرا نہیں کوئی نہیں کوئی گنبد تو بہت نہیں کوئی محبوب رب عرش ہے اس سبزہ میں پہلو میں جلوا ابھی تو عمر کی ہے سادین کا کان ہے پہلو ماہ میں جھرمٹ کیے ہیں تارے جلی کمر کی ہے بابا ہے بے شک انجمن نارا دلہن مدر ساری بہار دلہنوں دلہا کے گھر کی ہے سے کہاں خلیل و بینا کعبہ او مینا لولا کالے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے کابا ہے بے شک انجمن نارا دلہن مگر ساری بہار دلہنوں دلہا کے گھر کی ہے کابا ہے بے شک کعبہ دلہن ہے دربچے اکہر نہیں دلہن یہ رش آفتاب یہ غیرت کمر کی ہے جو پی کے پاس ہے وہ سہاگن کمر کی ہے گنبد تو بہت ہے مگر حضران کی جی، سرکار کی رحمت نے مگر خوب نوازا سرکار کی رحمت مگر خوب نوازا پر یہ سچ ہے کہ خالد سا یہ بھی سچ ہے کہ مجھ جیسا نکم مان کوئی یہ سچ ہے کہ مجھ جیسا نکما نہیں کوئی